دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں پھر بھی یہ تمبی ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی